ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير हम जब कोई منسوخ मनसूख कर देते हैं या उसे भुला देते हैं यानी یا اسے بغیر تبدیل کیے باقی رہنے دیتے ہیں تو اس سے اچھی یا اس جیسی دوسری آیت لے آتے ہیں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے عربی زبان میں کلمہ نسخ نسخ الکتاب سے ماخوذ ہے جس کا معنی کسی کتاب کا دوسرا نسخہ تیار کرنا ہوتا ہے نسخ ابتال اور ازالہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم کی اصطلاح میں ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم لانا یا اسے ساقط کر دینا مراد ہوتا ہے اور شریعت اسلامیہ میں نسخ صرف تحریم و تحلیل اور من و میں ہوا ہے اخبار وغیرہ میں نسخ نہیں ہوا جمہور علماء اسلام کی رائے ہے کہ قرآن و حدیث میں نسخ واقع ہوا ہے جیسے اللہ کا یہ قول اشئی خ زنایا تو جموں کہ بوڑھا اور بوڑھی اگر زنا کریں تو ان دونوں کو ضرور پتھر مار مار کر ہلاک کر دو اور یہ قول لو آدم من لهما ثالثا کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوتیں تو وہ تیسری وادی کی خواہش کرتا ابو مسلم اسفہانی معتزلی جیسے بعض باطل عقیدہ رکھنے والوں نے نسخ کا انکار کیا ہے جن کا اسلام میں کوئی اعتبار نہیں یہودیوں نے قرآن کے ذریعے احکام تورات کے نسخ کا انکار کیا اور عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اس لیے کیا کہ ان دونوں رسولوں نے تورات کے بعض احکام کو بذریعہ وحی الہی منسوخ قرار دیا قرآن کریم نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ قرار دیا اور بعض کو باقی رکھا ایسا بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک حکم نازل فرمایا اور کچھ دنوں کے بعد اسے منسوخ کر دیا یا اس کے بدلے میں دوسرا کوئی حکم اتار دیا یہودیوں نے کہا کہ محمد اپنے ساتھیوں کو آج ایک حکم دیتا ہے اور کل اس سے روک دیتا ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم دیتا ہے اس لیے وہ نبی نہیں ہو سکتا اور نہ یہ قرآن کلام الہی ہو سکتا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں یہودیوں کے اسی قول کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آیت کو منسوخ کر دیتا ہے تو اس کی جگہ اس سے بہتر یا اسی جیسا حکم لاتا ہے اور یہ اس لیے نہیں کہ اللہ ابتدا میں ہی دوسرا حکم لانے سے عاجز تھا بلکہ بندوں کی مصلحت اسی میں تھی اور جو اللہ کی قدرت کا کچھ علم رکھے گا وہ ایسی بات کبھی نہیں کرے گا دوسری آیت میں اسی کی مزید تاکید آئی ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے ساری مخلوق اس کے زیر اطاعت ہے انہیں اللہ کے عوامر و نواحی کو بہرحال بجا لانا ہے اللہ انہیں جو چاہے گا حکم دے گا اور جس کام سے چاہے گا روکے گا اور جو حکم چاہے گا منسوخ کرے گا اور جو چاہے گا باقی رکھے گا حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نسخ کا انکار صرف کفر عناد کی وجہ سے کیا ورنہ یہ چیز عقلی طور پر ممنوع نہیں اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور گزشتہ آسمانی کتابوں میں نسخ واقع ہوا ہے آدم علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے بیٹی کی آپس میں شادی حلال تھی پھر حرام کر دی گئی نوح علیہ السلام جب سفینہ یعنی کشتی سے باہر آئے تو تمام حیوانات کا کھانا جائز تھا اس کے بعد بعض کی حلت منسوخ ہو گئی یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کے لیے بیک وقت دو بہنوں سے شادی جائز تھی اس کے بعد تورات میں اسے حرام کر دیا گیا